عافیت کی حفاظت اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتك وجميع سخطك یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی نعمتوں کے زائل ہونے سے اور عافیت کے منہ مو موڑنے سے اور آپ کی اچانک پکڑ سے اور آپ کی ہر ناراضی سے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھی